حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا فرمایا اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 66